تلاوت قرآن کے آداب نمبر ایک قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے نمبر دو اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا ارشاد ہے جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زمبیل کہ اس کی خوشبو چار سو مہک رہی ہے اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بری ہوئی بوتل کہ اس کا ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے نمبر تین قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کیجیے لوگوں کو اپنا گرویدا بنانے اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی ڈھاک بٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے یہ انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں اور ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ہدایت سے محروم رہتا ہے نمبر چار تلاوت سے پہلے تہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے بغیر وضو قرآن چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک صاف جگہ بیٹھ کر تلاوت کیجیے نمبر پانچ تلاوت کے وقت قبلہ رخ دو زانوں ہو کر بیٹھیے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ یکسوئی دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجیے خدا کا ارشاد ہے کتاب الیک مبارک کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں نمبر چھ تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے لحاظ رکھیے حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجئے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا جس ٹھہراؤ اور خوش الہانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے سلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کے آخری آیت کے قریب ہے نمبر سات نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی آہستہ بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے خدا کی ہدایت ہے بها تجہر بين کا سبيلا اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے نمبر آٹھ یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے لیکن سحر کے وقت تحجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے نمبر نو تین دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قطعا قرآن کو نہیں سمجھا نمبر دس قرآن کی عظمت و وقعت کا احساس رکھیے اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے جو دل گندے اور نجس خیالات اور جذبات سے آلودہ ہے اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت و وقعت بیٹھ سکتی ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق ہی کو سمجھ سکتا ہے حضرت اکرما جب پرانے شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے یہ میرے جلال و عظمت والے پروردگار کا کلام ہے نمبر گیارہ یہ سمجھ کر تلاوت کیجئے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے اور اسی تصور کے ساتھ اس میں تفکر اور تدبر کیجئے اور اس کے حقائق اور حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے فر فر تلاوت نہ کیجیے بلکہ سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ القاریا اور القدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ البقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فر فر پڑ جاؤں اور نہ کچھ سمجھوں نبی ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم اے خدا اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو انتہائی زبردست حکمت والا ہے نمبر بارہ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجئے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے اور پھر جو ہدایات ملیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے قرآن آئینے کی طرح آپ کا ہر ہر داغ اور ہر ہر دھبا آپ کے سامنے نمایاں کر کے پیش کر دے گا اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ دھبوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں نمبر تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے جب رحمت مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے اور جب خدا کے غیظ و غزب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے آنکھیں بے اختیار بہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے جب مومنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھیں تو چہرے دمکنے لگے اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈھال نظر آئیں وعید اور ڈرانے کی آیتیں پڑھ کر کانپ اٹھیں اور بشارت کی آیتیں پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے شرشار ہو جائیں نمبر چودہ تلاوت کے بعد یہ دعا فرمائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلو لسانی من کتابک والفحم لہ والمعرفة بمعانیه والنظر فی عجائبه والعمل بذالک ما بقیت انکا علا کل شیء قدیر خدایا میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں خدایا مجھے اس کی سمجھ دے مجھے اس کے مفہوم و معانی کی معرفت بخش دے اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر اور جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے